حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم ایک دفعہ کسی معاملے میں بحث کر رہے تھے میرا دور جاہلیت ابھی تازہ تھا میں عزا کی قسم کھا بیٹھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے تو نے بری بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ اور آپ کو یہ بات بتاؤ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو نے کلمہ کفر کہا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو پوری بات بتائی آپ نے مجھے فرمایا تین دفعہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے کوئی اس کا ساجی نہیں اور تین دفعہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ اور تین دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دے اور دوبارہ ایسی بات نہ کہنا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سات